اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم محمد محمد وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا وعلى استغفر الله رب كل واتوب اليه دیکھیے آگے پھر اسکائپ پہ کال میں نے کی ہوئی ہے اسکائپ کے اوپر کال میں نے کی ہوئی ہے آگے اب دیکھیں جی باب سوم تیسرا باب باب سوم تیسرا باب اس کو سوم پڑھتے ہیں سوم لیکن جو میں نے ایرانیوں سے جو سنا وہ سوم فارسی بانوں سے جو ہیں فارسی جو بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اول اول دوم سوم چہاروم لیکن ہم لوگ اردو میں سوم کہہ دیتے ہیں باب سوم تو ہم باب سوم تیسرا باب بروزن فائلا یا فالو ماضی میں عین کلمہ مقصور اور مزارے میں مفتو ماضی میں عین کلمہ مقصور اور مزارے میں مفتو جیسے سمیا یسمو سمیا یسمو یہ کیا ہوگا سمیا ماضی میں کلمہ مقصور ہے نا ہاں دیکھیں نا سمیا میم کے اوپر این کلمے سے کیا مراد ہے وہ جو میم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو میم ہوتا ہے وہ مراد ہے کیا ہے جو میم ہے سمیا عین کلمہ یہ عین مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی عین کلمے کو ہم تو عین کلمہ مراد ہے سمع یسمو ماضی میں این کلمہ مقصور ہے اور مظاہرے میں مفتو ہے تو کیا آئے گا سمع یسمو مؤ سم ان سمے یس مو سم ان فاو سام سمیا یوسم سم ان فاو مسم فاہو مسمون آگے الامر منو اسما ورنہ لا تسما الظرف منو مسما ولات منو مسما افل تفضیل منو اسما والمونس منو سما سامع یسما سمن فاوا سامیون وسومی یسما سمن فاوا مسمون الامر منو اسما <coughs> والنهي لا تسمع الظرف منو مسمع والآلة منه مسمع أفل تفضيل منو أسمع والمونس منو سمع سمیا کا مطلب سننے کے ہوتے ہیں نا سمیہ یسم تو یہ اس کی ساری گردانیں ایسے ہی ہوں گی اب ماضی کی گردان جب کریں گے تو ماضی گردان کیسے آئے گی سمیا سمیا سم ٹھیک ہے نا سم آ سم آ نہیں فا فا کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا وزن کیا ہے فائلہ والا وزن ہے فائلہ تو کیا آئے گا سمیا سمیا سام ات سامتا سمینا سمیتا سمی تما سمی تم سمیتی سمیتما سمیتن سمیتو سمیعنا سمیا سمیا سام امی ات سام اتا سمیتا سمیتما سمیتم سمیتی سمیتما سمیتن سمیتو سمیعنا ٹھیک ہے ہاں، اس کا مجھول کیسے آئے گا مجھول سارے یاد رکھیے گا مجھول ساری گردانوں کے سیم آتے ہیں بالکل مجھول جو آتے ہیں ٹھیک ہے تو سومی آ وہی فوئلا والا وزن سومی آ سومی آ سومی او سومی ات سومی اتا سما سومی تا سومی تم سومی سمے سومی تما سومی آ سمے سومی تو سمے مظاہرے کیسے آئے گا یس یسما آنے یسما اونا تسما تسمان یسما تسما تسمان تسما اونا تسما تسمان تسمانا نہ سنیے مو یسمان یسماؤنا تسمو تسمان یسمان تسمو تسمان تسماؤنا تسمعین تسمان ہے تسمان اسماؤ نسماؤ یہ بالکل وہی یف الو کی طرح جو گردانہ میں کہتے ہیں یف علی علی گردان بالکل وہی گردان ہے یف الو یف الان یف یس مؤ یسمان یسماؤنا اچھا یہ مجھول کیسے آئے گا یو فلو علی گردان یوسما یسمان یسماؤنا تسما تسمان یسمانا تسما تسمان تسماؤنا ہو گیا جی آگے آگے سامعون اس میں فعلی گردان علی یسمعو لن تسمع تسمع لن یسمعنا لن تسمع تسمع تسمعو لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن یسمع سے اس طرح لم یسمع لم یسمعا لم یسمعو لم تسمع لن تسمع لم یسمعنا اور مجھول آئے گا اور اس کا وہ کیسے مزار بانون تاکہ سکیلا کیسے آئے گا لیسمعنا لیسمعان لیسمعنا لتسمعن لتسمعان تسما وہی انا والی گردان بالکل وہی والی گردان ہے ٹھیک ہے لیا والی لسما انا لسما نے تسمعن ان لتسمعن تسمعن انا تسمعن تسمعن تسما اُنہ تسما ان کیسے آئے گا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 کیا کروں یہ اب پڑھانی ہے یہ یاد کرانی ہے وہ یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے مجھے خود بڑی ہوتی ہے کہ جو ہے میں لگا ہوا ہوتا ہوں خود ہی لیکن یہ وہ چیز ہے کہ یہ رٹا لگانا ضروری ہے یہ پیٹرنز ہیں جیسے اے بی سی ہوتی ہے نا بچہ کہے کہ جی میں اے بی سی یاد نہیں کرتا اے بی سی یاد اور میں اس فونیٹکس کو نہیں یاد آواز نکلتی کیسے میں اس کو نہیں کروں گا آ با یہ یعنی اس طرح جو اس کی آوازیں ہیں وہ یاد نہیں لیکن میں ویسے ورڈس کر لوں وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا ٹھیک ہے نا لیکن کیا ہوتا ہے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں بیٹے تم نے یہ سیکھنا ہے تم کیا کرو گے تمہیں اچھے سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کو یہ پیٹرن ہے اس پیٹرن ہیں ون سے ہم ٹو کیوں نہیں ون کو ہم تھری کیوں نہیں کہتے ہیں ون کو ہم فور کیوں نہیں کہتے ہیں بھئی کیا یہ پیٹرن ہے یہ اس کے بارے میں ایک دفعہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ون ہے تو یہ ون ہی رہے گا یہ ٹو نہیں ہو سکتا تھری نہیں ہو سکتا ایسے ہی گرامر جو لینگویج ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ان کا خاص ایک وہ ہوتا ہے انہوں نے وہ کیا ہوا ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں وہ آتا ہے پھر میں کہتا ہوں وہ آتے ہیں آپ کہیں بھائی یہ کیا بات ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے وہ آتے ہے کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی یہ اب لینگویج ہے اس میں وہ آتے ہیں ہی آئے گا وہ آتے ہے نہیں آ سکتا تو یہ جو ہے نا یہ ایک وہ ہے اس کی اس طرح یہ پیٹرنز ہیں ایک ایک پیٹرن یاد کرنا ہے پھر اس پیٹرن کے اوپر خود بخود چیزیں جڑتی جائیں گی ٹھیک ہے نا یس ماؤ کی جگہ کریں گے تو نیچے دیکھیں نا نا نے مسادر لکھے ہوئے ہیں علم علیما یا علم وہ پیٹرن کے اوپر جڑ جائے گا علیما علیما علیم وہی سمیا کی طرح بالکل وہی پیٹرن آئے گا سمیا سمیا سمع تو آپ کہیں گے علیما علیما علیم علیمت علیمتا علمنا علیمنا اور یہ لاکھوں مسادر اس کے اس پیٹرن کے اوپر آ جائیں گے لاکھوں تو سلاسی مجرد کے چھ باب ہیں چھ باب یعنی سمجھیں کہ چھ چیپٹرز ہیں سلاسی مجرد کے چھ باب تو اس کے اوپر لاکھوں مسادر آ جائیں گے بالکل وہ چھ آپ کو ہر ایک ایک وہ ایک پیٹرن یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہمت کریں اور یہ یاد کریں پچھلا والا بھی سنائیں آج والا جہاں تک میں نے ابھی وہ اتنا ہے بس اتنا ہی زیادہ نہیں دیتا کہ پچھلے والے جو ہیں وہ اسباب وغیرہ صحیح مضبوط کریں آپ ٹھیک ہے جی بس باقی پھر انشاءاللہ جو ہے باقی کل کریں گے پھر جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ مائک فری ہے